بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل الوختمل لسانی قولی تیرہ دسمبر دو ہزار پندرہ آج کا ٹاپک ہے تعلق باللہ ریئلائزیشن آف گاڈ اس وقت میں نظام الدین ویسٹ سے بول رہا ہوں کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو ان بات کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اور اور بہت سے لوگ ہیں جو بات کو ڈاؤن لوڈ کر کے میری بات کو سنیں گے تو آپ سب لوگوں کے لیے آج میرے پاس ایک خوشخبری ہے آپ سب لوگوں کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے دیکھیے میرا سول ساری زندگی میں یہ رہا ہے کہ آخرت میں کس طرح اللہ کی بلیسنگ ملے کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عملہ اللہ عائشہ اللہ خرا فخر انصار اور مہاجرہ تو آخرت میں جو زندگی شروع ہوگی وہ اٹرنل ہوگی اٹرنل وہاں مجھے اللہ کی مقصد اللہ کی بلیسنگ ملے یہ میرا سب سے زیادہ کنسرن رہا ہے سول کنسرن ساری زندگی مگر ایک سوال تھا میرے ذہن میں جو صرف کل اس کا جواب ملا مجھے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المانوں بجائے اور والخوف ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے اس سے میں یہ سمجھا تھا کہ اللہ کی مفرت کا معاملہ ففٹی ففٹی کا معاملہ ہے یعنی پچاس پرسنٹ ہوپ ہے اور پچاس پرسنٹ دوسرا پہلو ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ سیریس مجھے لگتا تھا میں زندگی پر یہ سوچتا رہا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کہ رجا جو ہے ہوپ کا پہلو ففٹی ون ہو جائے اور خوف کا پہلو فورٹی نائن ہو جائے ایسا کوئی ہے میں اس کو بہت سوچتا تھا قرآن اور حدیث میں غور کرتا تھا لیکن مجھے کھلتا نہیں تھا یہ معاملہ کل اللہ کے پر سے کھلا وہ ایک حدیث کے ذریعے دیکھیے حدیث کی سب سے زیادہ اونچی کتاب مانی جاتی ہے صحیح البخاری تو صحیح البخاری میں ایک حدیث پانچ جگہ نقل ہوئی ہے اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور سید البخاری میں پانچ جگہ نقل کی گئی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ اس حدیث میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتایا یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس اور سب کہتے ہیں کہ پیغبر کی زبان سے اللہ کی بات تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا کتھا بےحد ہی اپنے ہاتھ سے ایک بات لکھ دی فو بند ہو فو کا لش یہ بات اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر غور کیجیے کتنی امپورٹنٹ کی بگننگ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایک بات لکھ دی اپنے ہاتھ سے کتب ویدھی اور یہ لکھا ہوا وہ اندو فوقانرش یہ لکھی ہوئی بات اللہ کے پاس عرش کے اوپر وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ رحمتی اعلی غذبی غلبت رحمتی اعلی غذبی میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہے غلبت رحمتی غذبی میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کے پہلو مور دین ففٹی پرسینٹ ہے اور پہ کا پہلو لیس دین ففٹی پرسینٹ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو معاوضہ کرے گا مطلب حساب کتاب لے گا اور پھر ہر ایک کے لیے جنت کا اور جہنم کا فصلے کرے گا تو آپ غور کھینچے کتنا زیادہ یہ سیریس معاملہ ہے تو میں اس سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ یہ ففٹی ففٹی کا معاملہ ہے کل مجھے یہ دریافت ہوئی کہ نہیں رحمت کا پہلو مور دین ففٹی پرسینٹ ہے غضب کا پہلو لیس دین ففٹی پرسینٹ ہے کیونکہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو مستقل طور پر عرش کو پرکھ دیا کیا یہ اللہ کا وعدہ ہے غلبت رحمتی اور غضب میری رحمت بڑے غضب کے اوپر ہے مجھے بہت سے قصے معلوم ہیں کہ کوئی باپ بیٹے سے غصہ ہو گیا کوئی مالک اپنے سرون سے غصہ ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بیٹا یا وہ سربن یا وہ آدمی بہت زیادہ شرمندہ ہوا ریپینٹنس آیا اس کے اندر وہ بہت رویا اور جا کر کے وہ اپنے باپ کے قدموں پہ گر پڑا کہ باپ مجھے معاف کر با تو وہی باپ جس نے گھر سے نکال دیا تھا یہ سچا قصہ ہے وہی باپ جس نے جو اپنے بیٹے سے غصہ ہو کر گھر سے نکال دیا تھا جب بیٹا گیا اور روتے ہی اس نے باپ کے قدموں پر سرک دیا اور کہا کہ باپ مجھے معاف فرما تو باپ نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا یہی ہے غلامت رحمتی والا غذبی یہی ہے غلامت رحمتی والا غذبی دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے بہت اس کے اندر ڈیپ میننگ ہے اگر اس کا الٹا ہو کہ رحمت کے اوپر غضب غالب ہے تو کیا ہوگا اللہ سے آپ کا تعلق مبنی پر محبت کم ہوگا مبنی پر خوف زیادہ ہوگا یعنی اللہ سے تعلق قائم کریں گے آپ لیکن فیئر کی وجہ سے فیئر کی وجہ سے لیکن زیادہ بڑا تعلق یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہو جو ہے کہ قرآن میں آیا ہے و لذین نامل اسد حب اللہ یعنی اللہ سے حب شدید اللہ سے حب شدید اللہ سے بہت زیادہ محبت تو اگر آپ کا یہ چھایا ہوا ہو کہ اللہ تو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی اس سے فیئر کرنا ہے ہمیں تو آپ تو فیئر تو کریں گے یعنی فیئر پر بیس کرتے ہوئے آپ کو تعلق ہوگا اللہ سے لیکن وہ ایک اور ہی تعلق ہے وہ ایک اور ہی تعلق ہے جو محبت کی بنیاد پر کام ہوتا جیسے میں نے دیکھا ایک بچہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو لی ہوئی تھی کسی بات میں ماں غصہ آ گیا اس نے بیٹے کو مار دیا چھوٹا بیٹا تو بیٹا دوڑ کر با سے لپٹ گیا اگر خوف کا معاملہ ہوتا تو بیٹا بھاگتا دور بھاگتا کیونکہ محبت کا معاملہ تھا اس لیے بیٹا ماں سے لپٹ گیا اس طرح جو بیٹا جس سے اس کا باپ غصہ ہو گیا تھا پھر گیا اس کے آپ اور اس کے پاؤں پہ گر پڑ رہے ہوتے بھی اور کہا کہ یہ معاف فرما تو یہ محبت کا اظہار تھا اگر خوف کا معاملہ ہوتا تو بیٹا بھاگتا دور بھاگتا لیکن چونکہ بیٹے کے اوپر اپنے باپ کی محبت غالب تھی تو جا کر اسے قدم وقت گر پڑا تو یہ بات بہت ہی زیادہ گہری بات ہے کہ انسان کو اللہ سے تعلق ہو تو وہ اس یقین پر کھڑا ہو کہ میرا خدا وہ ہے جس کی صفت ہے غلبت رحمتی والا ہضم اب آپ سوچئے کہ اس کے اور گہرے میں جائیے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں سونامی جیسا طوفان آیا اور بہت نقصان ہوا لیکن ایک بلین ٹریلین سے بھی زیادہ بڑا اس وقت بھی اللہ کا بلسنگ لوگوں کے اوپر ہے یعنی تھوڑا سا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کو تکلیف پہنچی لیکن اور دیکھیے سورج اسی طرح چونک رہا ہے روشنی دے رہا ہے آکسیجن کی سپلائی اسی طرح جاری ہے کھیتوں سے غلہ اسی طرح اگ رہا ہے پانی کا نظام اسی طرح قائم ہے اور ایسی بلین ٹرین چیزیں پھر بھی ہیں تو آپ اگر سوچیں گے ساؤتھ انڈیا کے سنامی کو اس سے بلین ٹرین زیادہ آپ سوچیں گے اللہ کی بلیسنگ کو تو کیا ہوگا آپ کے اوپر فیئر کے مقابلے میں ہوپ غالب رہے گی آپ کے اوپر فیئر کے مقابلے میں ہوپ غالب رہے گی میں نے ایک بار تو ایک مضمون لکھا تھا بہت پہلے کہ اللہ سے تعلق کا عمرہ بہت عجیب ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ محبت بھی کرتا ہے تو اس میں میں لکھا تھا ایک جملہ کہ انسان جس سے بھاگتا ہے اسی کی طرف دوڑتا بھی ہے جس سے خوف کرتا ہے اسی سے محبت کے لیے اس کی طرف دوڑتا بھی ہے تو اس طرح آپ سوچیں گے تو ایک اور ہی درجہ ایمان کا آپ کو حاصل ہوگا ایک اور ہی محبت الہی آپ کو ملے گی اور پھر آپ یقین بڑھے گا کہ خدا کا صفت یہ ہے کہ غلبت رحمتی علامت ہے تو پیئر کے اوپر امید غالب ہو جائے گی یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی تو مایوسی میں پڑی ہوئی میں ایسے لوگ ملے مجھے کہ وہ مایوسی میں تھے دعا کرتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی دیکھیے اللہ کی سنت کو سمجھیے سنت اللہ کو سمجھیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ نے جو چیز مانگی ہے کبھی وہ چیز مل جائے گی یہ خود حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی وہی چیز اس کو مل گئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو اس جو دعا کی وہ دعا اس اس کے لیے ذخیرہ کر دی گئی اسٹور کر دی گئی اور کسی اور شکل پر اس کو دی گئی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں دو لڑائیاں ہوئی ایک کو کہتے ہیں غزوہ بدر ایک کو کہتے ہیں غزوہ عہد کتابوں میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ نے بہت زیادہ دعا کی بہت زیادہ دعا کی کہ خدا یہ جو تیرے بندے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ان کو مدد فرما تو آپ جانتے ہیں کہ غزب بدر کے موقع پر اللہ کی مدد اتنی زیادہ آئی کہ زبردست کامیابی ہو حتیٰ کہ فرشتے آ گئے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے تو بدر کے موقع پر رسول اللہ کو وہی چیز ملی جس کی انہوں نے دعا کی تھی یعنی فتح فتح اب دیکھیے عہد میں کیا ہوا عہد کے موقع پر بھی آپ نے دعائیں کی غز و عہد کے موقع پر آپ نے دعائیں کی لیکن ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ستر صحابہ اس میں مارے گئے اور زبردست ڈیفیٹ ہوئی صحابہ کو یعنی دعا کیا اس کے باوجود بظاہر الٹا ہو گیا ایسا نہیں ہوا اللہ کی وہ دعا ذخیرہ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ فتح مبین کی شکل میں ظاہر ہوئی یعنی بھی یعنی عہد میں تو فتح نہیں ہوئی اس کے بعد قرآن کی سورہ نمبر فورٹی ایٹ میں ذکر ہے ہدیبیہ کا اور وہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان فتح الگ فتح مبینہ یعنی ہم نے تم کو اوپن وکٹری کھلی فتح دے دی کھلی فتح تو یہ وہی بات ہے دعا کی عہد کے موقع پر وہ ذخیرہ ہو گئی اور پھر وہ زبردست فتح کے شکل میں ملی آپ کو اور وہ کیا تھا پورا عرب اسلامائز ہو گیا تو ہم آپ دعائیں کرتے ہیں ہر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ دعا تو بندہ کرے گا لیکن دعا سنی جائے گی اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے کی دعا کو اپنے علم کے مطابق وہ پورا کرتا ہے نہ کہ بندے کے علم کو بتا دو بندے کا علم جو ہے بہت موجود ہے بہت کم اس کی سمجھ ہے اسی سمجھ کے اندر وہ مانگتا ہے اللہ کے علم بہت زیادہ ہے تو اگر اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ بڑی چیز چاہیے تو اللہ بندے کی دعا کے نتیجے میں اس کو وہ بڑی چیز لکھ دیتا ہے جو اسی وقت تو نہیں ملتی لیکن بات کو ملتی ہے تو دیکھیے اللہ سے تعلق اللہ سے دعا یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ہے آپ کی طرف سے معاملہ ایک ہے اللہ کی طرف سے معاملہ تو ہم اپنے لمیٹڈ نالج کی بنا پر ایک رائے بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے تو آپ دعائیں کرتے ہیں اگر آپ کی نیت درست ہے اگر آپ سچے دل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو ضرور قبول ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی لیکن قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی وقت وہ ہو جائے کبھی اس وقت ہو جائے گی کبھی بات کو ہوگی اور وہی آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا وہی آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا تو اس دنیا میں انسان کو سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے اپنے خالق و مالک کو دریافت کریں اس کے بعد اس سے وہ تعلق قائم کرے گے جو مطلوب ہے یہ یعنی عبادت کا تعلق محبت کا تعلق خوف کا تعلق قائم کرے اس کے بعد آدمی دعائیں کرے گا اللہ سے مانگے گا تو انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے اگر آپ سچ مچ تمام شرطوں کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی لیکن اللہ کے علم کے مطابق قبول ہوگی آپ کے معنی کے مطابق نہیں جیسا کہ میں نے کیا کہ پیغمبر کا اس میں ایکسپشن نہیں ہے پیغمبر کا بھی اس میں ایکسپشن نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت یوسف جب کنویں میں رہے وہ کنواں پانی والا کنواں نہیں تھا سوکھا کنواں تھا جب ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا کنویں میں تو وہ سوکھا کنواں تھا اس وقت کیا دعا کرتے رہوں گے چاہے کہ وہ دعا کرتے ہوں کہ خدا مجھے اس کنویں کی مصیبت سے بچا یہ دعا کرتے ہوں گے کوئی سے بتا مجھے آپ فیملی میں واپس کر دیں یا گسٹ کریں آپ گیس کریں تو کیا سوچیں گے آپ اس وقت حضرت یوسف یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے اس کوئر کو مجھ سے نکال اسی وقت سے مجھے فیملی واپس کر دے تو حضرت یوسف کی دعا قبول ہوئی لیکن ایک اور شکل میں وہ یہ کہ حضرت یوسف کو مصر پہنچا دیا گیا اور وہاں پر ان کو ایک بہت بڑا درجہ مل گیا جو بادشاہ کے بعد نمبر دو کا درجہ تھا تو مانگا ہوگا یہ بات سے نکال مجھے اللہ اور مجھے فیملی میں پہنچا دے واپس لیکن ملا اس سے بہت بڑی بات بڑی چیز جو اس وقت سوچا نہیں ہوگا اس وقت سوچا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے اللہ کے دریافت اللہ سے تعلق اللہ سے دعائیں اللہ کا شکر کرنا یہ وغیرہ یہ سب چیزیں بلا شبہ مطلوب ہیں یہ اصل ہے لیکن اپنے مائنڈ سیٹ سے رائے بنا لیتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ اپنے مائنڈ سیٹ سے آپ رائے بنائیں گے تو آپ کئی بار آپ کو مایوسی ہوگی کہ میری تو سنی نہیں گئی میری بات تو اللہ نے قبول نہیں کی تو دعا کیجیے اپنے مائنڈ سے اپنے مائنڈ سیٹ سے لیکن قبولیت کے معاملے میں آپ بھروسہ کیجیے اللہ کے مائنڈ سیٹ پر کل کل نہیں والا شاکرتی رب عالم و بیون سرویہ ایک شاکرا بندے کا ہے ایک شاکرا اللہ کا ہے تو آپ دعا مانگیے اپنے شاکرہ سے لیکن قبولیت کے معاملے کو آپ اللہ کے شاکرے کے حوالے کیجیے تب آپ اپنے کو مایوسی سے بجا پائیں گے مایوسی سے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک سچویشن میں ہوتا ہے اس سچویشن کے مطابق اس کا ایک مائنڈ بنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے مجھے وہ چیز مل جائے لیکن اللہ کا علم جو محیط ہے جو جو پریزنٹ سے لے کر فیوچر تک کو کور کر رہا ہے تو دیکھیے انسان پریزنٹ کو لے کر دعا کرتا ہے اللہ فیوچر کے لے کر اس کو قبول کرتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان جب بھی دعا کرے گا جب بھی تو وہ پرزنٹ کو لے کر دعا کرے گا لیکن اللہ کبھی بھی صرف پرزنٹ کو نہیں دیکھتا وہ وہ فیوچر کو دیکھتا ہے تو اللہ نے اگر آپ کی دعا کو پسند کیا ہے تو فیوچر کے لحاظ سے اس کو قبول کرے گا یعنی مانگیں کہ آپ پرزنٹ کے لحاظ سے ملے گا آپ کو فیوچر کے لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر کوئی بندہ سچا بندہ ہے سچے دل سے وہ مانگ رہا ہے اور ان کی دعا جنین بھی ہے تو ضرور وہ قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی لیکن اس کو کبھی مت بولیے کہ بندہ مانگے گا پریزنٹ کے اعتبار سے اور خدا قبول کرے گا فیوچر کے اعتبار سے جب آپ کی سوچ یہ رہے گی تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے آپ کی پازیٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کے اندر کبھی نگیٹو تھنکنگ نہیں آئے گی سب سے زیادہ جو انسان جس میں مبتلا ہے سارے دنیا کے لوگ وہ نیگیٹو تھنکنگ ہر آدمی کہیں نہ کہیں نگیٹو ہو جاتا ہے ہر آدمی چھوٹا بڑا جس کو دیکھیے کہیں نہ کہیں وہ نگیٹو ہو جاتا ہے کل میں میرے پاس ایک آئے کل کی بات ہے تو انڈیا پر کچھ بات ہونے لگی تو کہنے لگے کیا بات ٹھیک ہے سب سب ٹھیک ہے لیکن انڈیا میں ڈسکرپشن ہوتا ہے یا رائٹ ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ تعصب معاملہ کیا جاتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں کہ ہاں تو میں نے کہا آپ بچوں کے بہت برے باپ ہیں آپ اپنے بچوں کے بہت برے باپ ہیں وہ گھر میں یہ سب کہتے ہوں گے آپ میں نے کہا جو دنیا بھر میں مرسی نوجوان ملکی سے پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کا ذمہ باپ ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم یوتھ کیوں ملٹنٹ ہو گیا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار باپ ہے گھر والے ہیں تو آپ یہ کہیں گے جب تو بچہ نگیٹو ہو جائے گا انڈیا اس کا وطن ہے لیکن اس سے محبت نہیں ہوگی تو میرے خیال آج ہی سے آپ توبہ کیجیے کہ ایسی بات نہیں بولیں گے آپ آپ خود بھی نگیٹو آپ کے بچے بھی نگیٹو ہو جائیں گے پھر وہ کیا کریں گے وہی کر رہے ساری دنیا مسلمان مسلم نوجوان تو یاد رکھیے ہر بات تدبر کے لیے سامنے آتی ہے چاہے کسی ملک کے حالات ہوں یا اللہ کی رحمت ہو یا دعا کی قبولیت کا معاملہ ہو ہر بات ہر بات کے ساتھ ایک ڈیپ میننگ ہوتی ہے وہ ڈیپ میننگ ہمیشہ تدبر کے ذریعے سمجھ آتی ہے تو جو لوگ نگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ان کے اندر نگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی یاد رکھیے جو بھی شخص ملے آپ کو ایسا جو نگیٹو بات کرتا ہو نگیٹو کا مطلب ایک ہیٹ کی بات مایوسی کی بات شکایت کی بات کرتا ہو تو سمجھ لیے کہ اس کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہیں ہے جو بھی آدمی ملے چاہے وہ ڈگری یافتہ ہو چاہے وہ بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں لیکن بات کر رہا ہے وہ شکایت کی جی رہا ہے وہ کمپلینٹ میں تو یقین کر لیجیے کہ اس کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہیں ہے ہی وکٹی ہز اون انویئرنیس اپنی بے خبری کا وہ شکار ہوا ہے تو جیسے میں نے آج کیا کہ آج مجھے ایک خوشخبری میرے پاس ہے آپ کے لیے تو بہت دنوں کے تدبر کے بعد وہی سامنے بات آئی بہت دنوں سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے یہ بات سمجھ میں آئی حتیٰ کہ یہ جو حدیث میں نے سنائی وہ حدیث میں بہت دور جانتا ہوں غلبت رحمتی والا غربی یہ حدیث بہت دور جانتا ہوں لیکن اس کی ڈیپ میننگ مجھے ابھی کل سمجھ میں آئی تو جانی ہوئی بات کو بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے جانے ہوئی بات کو بھی آپ اس کو جان پاتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں اگر نہیں سوچیں گے تو آپ کا تو سپر فریش تھنکنگ آئے گی سچی بات ہے جانے گا تو نگیٹو تھنکنگ نیگیٹو بولی یہ سب سچی بات ہے سپر فریش تھنکنگ کا نتیجہ ہے جیسے میں نے آپ کو بدر اہت کیسا ہوتا ہے اہت کے جنگ میں جب شکست ہوئی تو کئی لوگ باعث ہو گئے کہ اللہ کے لیے ہم آئے اللہ کی لڑے اور ہم کو شکست ہو گئی یہ بھی کیا تھا سپر فیصلے کی تھی وہی بات تھی یہ کہ انہوں نے پریزنٹ کو لے کر سوچا اور اللہ کا معاملہ فیوچر کو لے کر ہوا تھا یعنی غزب بہود کے بعد جن لوگوں کو مایوسی ہوئی وہ مایوسی کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے پریزنٹ کو لے کر سوچا جبکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیوچر کے لے کر ہوا تھا کیا جب بات کرو سمجھ مایا اس وقت کچھ لوگ سمجھے کچھ لوگ نہیں سمجھے تو یاد رکھیے اللہ پہ ایمان یہ کلمہ کے تحفظ کا کا نام ایمان نہیں ہے کچھ الفاظ ہیں کلمہ کے وہ پڑھ لیا آپ نے بس آپ کو ایمان حاصل ہو گیا یہ ایمان کو اٹرسٹ کرنا ہے اگر آپ سمجھیں کہ کلمہ کے جو الفاظ ہیں اللہ محمد رسول اللہ اس کو زبان سادہ کر دیا تو آپ کو ایمان مل گیا تو آپ ایمان کو اٹرسٹریبیٹ کر رہے ہیں یہ ایمان کی تصویر ہے یہ کلمہ ایک ڈسکوری کا کلمہ ہے یہ یوریکا یوریکا جیسا معاملہ ہے آپ سیکر بنتے ہیں آپ غور فکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو ایک چیز ڈسکور ہوتی ہے اللہ اللہ آپ کو ڈسکور ہوتا ہے تو آپ کہاں پڑھتے ہیں میں نے پا پالیا یہی پالیا کلمہ کلمہ منہ سے کچھ الفاظ کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے پکار کا نام ہے دل کے پکار کا نام ہے جب کلمہ دل کی پکار کی حیثیت سے آپ کو ملے گا تب یہ ساری باتیں آپ کو حاصل ہوگی پھر سچا شکر سچا ہم اور جتنی باتیں ہیں ایمان سے متعلق وہ سب آپ کو حاصل ہوگی تو اس وقت خاص طور پر میں جس پر زور دینا چاہتا ہوں جو اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ دعا کیا ہے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں قبول نہیں ہوتی تو میں اپنے مطالعہ اور اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ دعا کو پریزنٹ کے اعتبار سے جج مت کیجیے فیوچر کے اعتبار سے جج کیجیے کیونکہ دعا کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے انسان کو صرف پریزنٹ کی خبر ہوتی ہے اس کا مائنڈ پریزنٹ کو لے کر سوچتا ہے کیونکہ جو دعا کو قبول کرنے والا ہے وہ تو خدا ہے دعا کی نظر فیوچر تک پھیلی ہوئی ہے تو کیا کہ مانگنے والا پریزنٹ کے اعتبار سے مانگتا ہے کیونکہ دینے والا اس کو فیوچر کے اعتبار سے دیتا ہے اس طرح اگر آپ سوچیں تو کبھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں کبھی آپ ٹینشن میں مبتلا نہ ہو ہمیشہ آپ کا حوصلہ بنا رہے آپ کا شکر کا جذبہ آپ کا باقی رہے آپ کی پازیٹیوٹی کبھی ختم نہ ہو اور اس دنیا میں یاد رکھیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کی پازیٹیوٹی کبھی ختم نہ ہو آپ پورے معنی میں پورے معنی میں ایک پازیٹو تھنکر ہوں میرے تجربے کو بتا دو پازیٹو تھنکنگ کرکس کرکس سارے معاملات کو پازیٹو تھنکنگ مثبت سوچ کرکس ہے سارے معاملات کو پازیٹو تھنکنگ ہے تو سب کچھ ہے پازیٹو تھنکنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جنت کیا ہے جنت پازیٹو تھنکرس کی ایک کالونی ہے جنت کیا ہے پازیٹو تھنکرس کی ایک بہت ہی ریفائنڈ کالونی جنت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے کوئی پراسرار چیز نہیں ہے وہ پازیٹو تھنکنگ والے لوگوں کا ایک بہت ہی میں یہی کہوں گا کہ ایک ریفائنڈ کالونی ہے جہاں وہ لوگ بسائے جائیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں یہ ثبوت دیا کہ وہ نیگیٹو حالات میں بھی پازیٹو تھنکر بنے رہے کیونکہ اسی سے اور تاریخ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ نیگیٹو حالات میں بھی آپ کی پازیٹو تھنکنگ بھنگ نہ ہو ختم نہ ہو تب دوسری تمام کوالٹیز آپ کے اندر آئیں گی یہی جڑ کی بات ہے یہ نہیں تو دوسری تمام کوالٹیز بھی نہیں جیسے قرآن میں ہے کہ ہو یادو الاد اسلام دار بارے ہیں ہوم آف پیس یہاں جنت کو ہوم آف پیس کہا گیا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ورلڈ آف پیس تو وہاں پر کس کو بچایا جائے گا ان کو بچایا جائے گا جو دنیا میں پیسفل رہے پیسفل کیسے رہیں گے آپ جب آپ پازیٹو تھنکنگ ہو کیونکہ دنیا میں تو جھاڑ جھنکاڑ ہے دنیا میں تو بہت انوانٹیڈ سچویشن ہے تو بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے سرات مستقیم کو دریافت کریں اور اس پر ہم پوری طرح قائم ہو جائیں اللہ کی مرضی کو دریافت کریں اور اللہ کی مرضی کو فالو کریں دو ہی دعا ہے میری اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ okay very important announcement today Uh, Maulana Saab would be uh, launching the Android app of uh, Spirit of Islam magazine. If you all remember, about 4 years back, on 30th December 2012, Maulana had launched the first issue of Spirit of Islam magazine, which had replaced the Spiritual Message. The magazine is being published by the Bangalore chapter, headed by Fatima Sara and Ejaz Bhai. And uh, since the uh, launch of the first issue, the Spirit of Islam magazine has uh, seen the increasing of subscription manifold. Not only in the places like Africa, it has now been subscribed from as far as places like US, Australia and New Zealand. And particularly it has been liked and appreciated by many youths, academicians, interfaith leaders. So there has been an increasing demand to make it more easily accessible and convenient to read. Therefore, the Bangalore team has developed the Android app of Spirit of Islam magazine, which uh, Maulana Sahab would be launching today. You can all download it from the Google Play Store. It can also be scanned from the image of the poster that uh, the CPS team has developed and uh, increase and spread it as far as possible. تو آئی ووڈ ناٹ ریکویسٹ مولانا صاحب to launch the Google app of spirit of Islam میج دیکھیے یہ جو اسپرٹ آف اسلام ہے یہ ہمارے مشن کا انگلش ترجمان ہے اسپرٹ آف اسلام ہمارے مشن کا انگلش ترجمان ہے آپ سب لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اس کو پھیلائیں آپ سب لوگوں کو جو میری بات سن رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ مشن گلوبل مشن ہے یہ مشن گلوبل مشن ہے اس زمانے میں انگلش جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں تو مشن کی انٹرنیشنل اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ انگلش میں تو ہمارے ہم نے انگلش میں بہت سی کتابیں چھاپی ہیں لیکن ایک پیریڈیکل ایک منتری کے طور پر یہ اسپرٹ آف اسلام نکالا گیا اس میں خاص طور پر مسٹر اعجاز اور مس سارا فاطمہ کی قربانیوں کا دخل ہے تو ہم سب لوگ اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں اب سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپرٹ آف اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے جو وقت کی سب سے زیادہ ڈیولپڈ زبان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس مشن میں اپنا حصہ ادا کریں اور آپ لوگوں کے رول کو اپنوں کی ہزاری کو اللہ قبول کر کے اس پیسے کو عفت اسلام کو دنیا بھر میں پھیلا دے یہ میری دعا ہے اور آپ سب لوگ یہ دعا کریں اور جو آپ بشک جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے اس کے لیے جزاک اللہ دیکھیے آج جو ہے دسمبر کی تیرہ تاریخ ہے دسمبر تھرٹین آپ جانتے ہیں کہ چلے کی سردی جو کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے دس دسمبر سے چلے کی سردی کے علاج سے آج چوتھا دن ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیڑ موسم کر دیا چلے کی سردی کے علاج سے آج کا موسم بہت ہی سخت ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک سمبل ہے ایک بات کا کہ کبھی اللہ کی بلیسنگ ان یوزل طور پر آتی ہے جو قرآن میں ہے کہ وہ ازوک ہو مینش ہو لایا سکھ یعنی اللہ کی بلیسنگ آتی ہے وہاں سے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں گیا تھا یہ ہے جسے حضرت یوسف کو ان کے ڈال دے گا کنویں میں خشک ہوا تھا وہ تو آپ سوچے کہ انہوں نے دعا کی ہوگی کہ مجھے اس کنویں سے نکال اور مجھے فارملی پہنچا دے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ان یوزول بلیسنگ آئی ان یوزول بلیسنگ یعنی کنویں سے نکال کر پہنچا دیا مصر کی حکومت میں تو یہ ان یوزل بیسک کو سپلائز کر رہا ہے تیرہ دسمبر کو ایسا موسم جو ہے خدا کی ان یوزل بلیسنگ کو ان ایکسپورٹڈ بلیسنگ کو وہ سمرائز کر رہا ہے تو ہم سب لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اجتماعی شکر اجتماعی شکر کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو ان بلیسنگ ان انیوژل بلیسنگ دیتا رہے یہ آج کے اجتماع کا پہلا سبق ہے اب آپ لوگ جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو کوشچن ہو کوئی بات ہو تو آپ فرمائیے میں وضاحت کروں گا مولانا آج آپ نے جو حضرت یوسف کے حوالے سے ایک نئی بات بتائی دعا کے تعلق سے کہ خدا کبھی کرتا کیا ہے کہ آپ کی دعا کو اسٹور کر کے اس کو دوسری شکل میں آپ کو دیتا ہے جو اس سے بہتر ہو اور اس میں آپ نے ایک مثال دی حضرت یوسف کی کہ جب وہ کوئیں میں گئے ہوں گے تو انہوں نے دعا کی ہوگی کہ ہم کو اس سے نکال اور اپنی فیملی میں پہنچا دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر یہ دیا کہ اس کو ایک بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا تو یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے اور بہت ہی اچھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اس سے بہتر دیتا کی ایک اچھی مثال ہے وہ اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ سورہ یوسف کو آپ پڑھیے تو شروع میں تو ایک شخص کا کہانی لگتی یوسف کی کہانی پوری سورا پڑھتے ہی لگے ایک شخص جس کا نام یوسف تھا یہ اس کی کہانی ہے لیکن آخر میں جنرلائز کر دیا آخر میں آپ دیکھیں کہ جرنلائز کر دیا اس کو کیا آخر میں آیت کیا ہے وہ ان نحو مجھے تق ویسبر پڑھیے اس کو ان نحو میت تق ویسبر فین اللہ لا اجر مسلم آپ پڑھیے پوری پوری آیت قالوا انك لانت یوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو آج محسنین کا کون کا اجر دے گا ضائع نہیں کرتا اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ یوسف آپ شروع سے پڑھیے ایک انسان کی کہانی ہے یوسف کی کہانی آخر جہاں ختم کیا تو کیا ہے جمع کرتے موسنین یعنی جرنلائز کر دیا یعنی یہ کہتے اگر کہ چونکہ یوسف نے صبر کیا تقوق کیا اس لیے ان کو اللہ نے دیا یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ بھی صبر کریں اور تقوا اختیار کریں وہ اللہ کے کا محسن ہے ان سب کو اللہ ایسا ہی عجر دے گا یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کہانی ایک انسان کی ہے اور خاتمہ پر اس کو جرلائز کر دیا کیونکہ ہم سب لوگوں کے لیے وہ اپلیکیبل ہو گیا ہم سب لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہو گیا بالکل اسی معنی میں کہ آپ اگر کوئے میں ہیں مطلب کچھ پرابلم میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ پرزینٹ کے لے کر دعا کر رہے ہیں لیکن خدا آپ کو فیوچر کلاس دے گا جسے کو کیا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں گیس کرتا ہوں تو دعا کی گئے خدا کیسی مصیبت ہے کوئی پھنسا ہوا ہوں میں خدا مجھے اسے نکال مجھے فیملی پہنچا دے یہ دعا کرے گا وہ اتنے جانتے تھے وہ اور کچھ جانتے نہیں تھے تو دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی لیکن انہوں نے مانگا پریزنٹ اور اللہ نے دیا ان کو فیوچر یہ ہے مطلب اس کا کہ یہ جو معاملہ کیا اللہ نے یوسف کے ساتھ سب کے لیے ہے سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے اس میں ہوپ ہے سب کے لیے اس میں امید ہے صاحب ابھی کے ایک تحریر میں میں نے پڑھا ہے سورہ عصر کی تفسیر کے وقت کہ انسان کو صبر پہ قائم رہنا ہے گویا وہ مشکلات کے حالات میں ہو محرومی کے حالات میں ہو یا خوشحالی اور آسودگی کے حالات میں تو مشکلات کے حالات میں محرومی کے حالات میں صبر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے آسودگی اور خوشحالی کے معاملات میں انسان کو صبر کس طرح اس کا کیا ہم سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیے آپ جن کو جانتے ہوں ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جو خوشحال ہوں گے ویل ٹو ڈو ہوں گے لیکن وہ بھی ڈا شوکری کی بہت بولتے ہوں گے آپ تجربہ کر لیے جو بھی آس پاس آتے ہوں ان کے پاس گھر ہے پیسہ ہے کار ہے اب آج ہی میں ایک ساتھ ملاقات تھی کہ ان کے بیٹے ہیں اور سب بیٹے اچھے ہیں اور پھر بھی ڈا کی بات آج ہی کی بات ہے تو ہوتا ہے کیا ہے دیکھیے کہ چاہے کتنے ہی آپ کو ملا ہوا ہو پھر بھی کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ملی نہیں مطلب کچھ ملتا ہے تو کچھ نہیں ملتا ہر آدمی کو تو آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ جو چیز نہیں ملی اس پہ فوکس چلاتا ہے اس کا یہ شیطانی مزاج ہے کیونکہ شیطان کو اللہ بول کچھ دیا تھا ایک چیز نہیں تھی کہ خلافت کے معاملے میں اللہ نے سلیکشن کیا آدم کا تو وہ سب کچھ بھول گیا بس اسی پہ فوکس چلا گیا آپ کو تو یاد رکھیے کچھ بھی ملے آپ کو کچھ بھی ملے لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو نہیں ملی ہوتی ہے اسی پہ فوکس چلا کر تو وہاں سب کرنا ہے سب نہیں کریں گے تو شکر نہیں رہے گا سب نہیں تو شکر آئے گا جی کوئی نہ کوئی چیز آ کر آپ کو ذہن کو ڈسٹرب کر دے گی مولانا ایک کامنٹ آیا ہے مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چینئی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج ہی واضح ہوا کہ کمپلین کی نفسیات اپنی غلطی سے ان اویئر ہونے کی نفسیات ہے ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی شکایت پروٹیسٹ لڑائی جھگڑا جو بھی کرتا ہے جو ملٹریسی کرتے ہیں سب کا کیس ان اویئرنیس کا کیس ہے سب کا کیس ان اویئرنیس کا کیس مسئلہ لڑ رہے ہیں خام خواہ سب کچھ ملا ہوا کیسے چیز نہیں ملی اور لڑ رہے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے خبری سے نکال لیے یعنی چاہے آپ انسان انکار کر رہا ہو خدا کا وہ بھی انویئرنیس سے جو منکر ہے وہ بھی ان اویئرنیس کیس یعنی بے کا کیس ہے ملٹنسی کر رہے ہیں وہ بے خبری کا کیس ہے جسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا فوکس چلا جائے اس پر کہ گورنمنٹ کیا کریں یہ فلاں جگہ جو ہے یہ نا انصافی ہوئی ہے اس کو تو کچھ کیا نہیں اس میں چلا جائے تو ہم بھول جائیں گے یعنی خدا کی ان یوزل بلیسنگ جو ہم کو مل رہی ہے وہ بھول جائیں گے تو بس وہاں دماغ یہ ہے تو یاد رکھیے جب بھی آپ کو کوئی نیگیٹو بات میں آئے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی تو سمجھ لیے کہ that is case of in تو اپنے آپ کو ان سے باہر رہی اور پھر سب ختم ہو جائے گا ایک ابھی آرٹیکل بائی چھپا ٹائمس آف انڈیا میں پلاننگ بیسڈ آن ریمنٹ پلاننگ بیسڈ آن ریمنٹ جو ابھی رہ گیا آپ کے پاس اس کو لے کر منصوبہ بنائیے کچھ کھویا گیا تو کھویا گیا لیکن پھر بھی ہے پھر بھی کچھ ہے جو کھویا گیا اس کو چھوڑیے پھر بھی جو آپ کے پاس ہے اس کو فوکس کیجیے اس پر اپنا پلان بنائیے اس کی ایک مثال بہت ہی کلیئر مثال ہے کشمیر اور پاکستان پرویز مشرف جب انڈیا آئے تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو انہوں نے کہا تھا کہ Kashmir runs in over blood Kashmir runs in over blood تو آپ دیکھیے ساٹھ برس سے پاکستان والے سارا فوکس یہ ہے کہ کشمیر ملے کشمیر ملے کشمیر ملے حالانکہ کشمیر سے ہزاروں گنا زیادہ ملا ہوا جو ان کو ملا ہوا ہے پورا ملک اتنا بڑا وہ کشمیر سے ہزاروں گنا پڑا فوکس ہے ان کا فوکس نہ ملے پڑے جو نہیں ملا اس پہ فوکس کر جو ملا اس کو فوج نہیں کیا تو میں مثال دی تھی کتنی ہے کہ سنگاپور جب بنا تو اس سے پورا بریشا چھل گیا ایک چھوٹا سا حصہ ملا پورا پورا بریشا بریشا تھا وہ پہلے تو چھن گیا اور چھوٹا چھوٹا تو بہت ہی وائس تھا وہاں کا لیڈر اس نے ملیشیا کو بڑھا دیا یعنی میرے ہی فوکس کیا آج سنگاپور جو ہے پاکستان سے انڈیا سے دونوں کنٹری سے بہت آ گیا بہت آ گیا تو اسی کو میں لکھا تھا کہ ملے ہوئے کو فوکس کرو نہ ملا ہوا اس کو پڑھاؤ مجھے تو اگر مجھے ساری دنیا مجھے ملی ہو پڑھ کیجیے مجھے سلیمان کی حکومت ساری دنیا لیکن یہ موسم یہ سورج یہ پریزنٹ سچویشن سب مل گئی ہے تو میں سب کو بلا دوں گا پوری دنیا کو بلا دوں گا تاکہ میرا شکر جو ہے باقی رہے شکر سروسن مولانا ابھی آج دعا کے حوالے سے بھی آپ نے بات کری تھی مولانا لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ مٹیریل چیزوں کی دعا کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو لے کے لیکن وہ دعا نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے جیسے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اور جنت کی خواہش اسپرچل ڈیولپمنٹ تو مولانا اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے یا کیسے کنوے کیا جائے کہ صحیح دعا بھی کیسے کرنی چاہیے کرنی آنی چاہیے اس کی شکل یہی ہے کہ ہم وہ یہاں بھی میں کہوں کہ ان اویئرنیس ختم کریں جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے پاس تو پوری یونیورس ہے اب مانگ رہے آپ ایک دن کا پوری یونیورس اس کے پاس ہے دنیا سے آخر تک سب کچھ اس کے پاس ہے مانگ رہے ہیں ایک دن کا اگر آپ بڑی چیز مانگا چھوٹی چیز اپنے آپ اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہے یاد رکھیے جب آپ بڑی چیز مانگیں گے تو چھوٹی چیز اپنے آپ انکلوڈ ہو جائے گی لیکن چھوٹی چیز مانگیں گے تو بڑی چیز انکلوڈ نہیں ہوگی بڑی چیز مانگیں گے تو چھوٹی چیز اپنے آپ انکلوڈ ہو جائے گی اور چھوٹی چیز مانگیں گے تو بڑی چیز اس میں انکلوڈ نہیں ہوگی جیسے ہم مانگے یہ پارک اس پارک میں یہ ساری کرسیاں سب سب کچھ انکلوڈ ہو گیا کیونکہ اگر صرف ایک کرسی مانگے تو کرسی تو ملے گی نہیں ملے گا تو یاد رکھیے اللہ سے بڑی چیز مانگیے کیونکہ چھوٹی چیز تو اپنے آپ ہو جائے گی مولانا یہاں پر ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے آج کہا کہ ہر کوئی انسان پریزنٹ کے لحاظ سے مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فیوچر کے لحاظ سے دیتا ہے پر مولانا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز دعا میں مانگی وہ شاید اللہ تعالیٰ کی قبول ہی نہ کرے آپ کو دے ہی نہ تو اس چیز کو لے کے انسان اپنے آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے صحیح نہیں تھی اس لیے نہیں ملی اس کے بارے میں کچھ بتائیں مولانا اس کو بہت بڑی مثال دے دی آپ کو اس سے بڑی مثال کو پیغمبر نے مانگا کہ عہد میں ہمیں فتح دے اور ہوئی شکست تو آپ غور کیجیے پیغمبر مانگا تھا تو وہاں سونا چاہیے کہ اور زیادہ بڑی چیز دینے والا ہے یعنی کی فتح سے بڑی چیز تھی پورے عرب کی فتح وہ دینے والا تھا یہ مائنڈ میں اگر رہے یہ بات تو کبھی آدمی نیگیٹو نہیں ہوا کبھی مایوس نہیں ہوا مولانا اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے بلیسنگ سے جیسے کئی بلیسنگس تو ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ہوتی ہیں but there are certain blessing which are in disguise وہ انسان کیسے سمجھے کہ یہ جو بلیسنگ ہیں ڈسگائز ہیں اور اس کے اوپر پازیٹو رہے دیکھیے اس معاملے کو آدمی نہیں سو سکتا صرف ان ڈائر سو سکتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ خود دیکھ لے اس چیز کو کہ یہ ملنے والا ہے مجھے ایسا نہیں ہوگا آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا دینے والے پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا تب یہ بات آئے گی کیونکہ انسان غیب کو جانتا نہیں غیب کو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا تو آپ اگر یہ چاہیں کہ مجھے آج جو ملنے والا ہے آج مجھے دکھائی دیتے اس بارے کا آپ چاہتے ہیں کہ غیب کا علم آپ کو ہو جائے وہ تو ہے نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پر آپ کو اللہ پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور کوئی شکل نہیں اور کوئی شکل نہیں مولانا آپ نے آج ایمان کے بارے میں ایمان کی حقیقت کے بارے میں ایک بہت اہم بات بتائی کہ ایمان خوف عام طور پر یہ اسٹیبلشڈ ہے مانا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے آپ نے جو نئی بات بتائی ہے کہ خوف کا معاملہ لیس دین ففٹی پرسینٹ ہے یہ بہت اہم بات ہے لیکن جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو میرا ذہن اس آیت کی طرف تھا کہ وسیعت رحمتی کل لشی تو آپ نے اس آیت کو کوٹ نہیں کیا بلکہ آپ نے حدیث کو کوٹ کیا ہے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں نکلتا جو حدیث سے نکلتا ہے ہاں صحیح صحیح ہے تو قرآن کی شرح ہے قرآن کی تفصیل ہے آپ اس آیت کے حوالے سے بھی اس بات کہہ سکتے ہیں اور اس حدیث کے حوالے بھی کہہ سکتے ہیں دونوں بات ایک حدیث ہے قرآن سے الگ نہیں ہے قرآن ہی کی شرح ہے اس سوال سے سے کہی ہے سوال بات مولانا آپ نے یہ بتایا کہ ہم صرف پریزنٹ کو جانتے ہیں اس لیے پریزنٹ کے ایڈیم میں ہی سوچ پاتے ہیں لیکن خدا کو پاس پریزنٹ اور فیوچر سب کا پتا ہے اور وہ ہماری بیسٹ سچویشن اور بیسٹ ٹائم کو بھی جانتا ہے کہ کب اس کو کیا دینا ہے اس لیے وہ اسی حساب سے قبول کرتا ہے لیکن یہ جو دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اور دعا کرنے کا بیچ میں جو ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا صبر اور بھروسہ ٹیسٹ ہوتا ہے خدا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اس پر کتنا ہمیں کتنا صبر ہے کتنا پیشنس ہے دیکھیے دعا سے پہلے ہے ڈسکوری آف گاڈ جب تک آدمی کو خدا کی دریافت نہ ہوئی ہو سچی دعا اس کے منہ سے نکلے گی نہیں سچی دعا تو دعا تو اپنے حساب ساتھ مانگ رہا ہے لیکن جو قبولیت کا معاملہ ہے وہ اگر آپ کو ڈسکوری ہو چکی ہے اللہ کی تو آپ کو ایک ٹرسٹ آئے گا ایک بھروسہ آئے گا ایک اعتماد آئے گا کانفیڈنس آئے گا اس سے آپ لنک کر کے یہ یقین کریں گے کہ میں نے تو اپنی بات کر دی باقی جو میرے لیے اچھا ہے وہ اس کا فائدہ اللہ کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا تو اس کا تعلق ایمان سے ہے ایمان کا مطلب ہے ڈسکوری سے مولانا آپ نے ابھی جو ڈسکوری آف گاڈ والی بات بتائی تو اس سے میرے میں کہ خدا بنا مانگے بھی دیتا ہے جیسے ہمیں سن لائٹ مل رہی ہے واٹر مل رہا ہے سارا لائف سپورٹ سسٹم مل رہا ہے کچھ لوگ صرف مٹیریل مانگتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو ڈسکوری کا امپورٹنٹ رول کیا ہے پھر میں ڈسکوری ہر ایک سے جوڑا ہمارا یعنی یہ تو خدا کا جو انکار کرتا ہے اس کو بھی سورج ملا ہوا ہے وہ الگ بات ہے کیونکہ جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کو اگر خدا پر یقین ہے اعتماد ہے تو وہ سمجھے گا کہ چلو بھائی ہم نے تو مانگ لیا لیکن دے گا اپنے حساب سے خدا یہ یہ جو آپ کا اعتماد ہے اس اعتماد سے آپ کو مائنڈ میں پیس آئے گا یہ نے کہا مولانا کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلے انسان اگر یہ دریافت کرے اللہ کو تو اس کے بعد مولانا پہلے بھی اس کو سن لائٹ مل رہی تھی اور اب بھی مل رہی ہے لیکن اب دریافت کرنے کے بعد اس کے اندر شکر کا جذبہ اور کئی گنا بڑھ جائے گا بلین جی مولانا آج تو مجھے بہت زیادہ انلائٹمنٹ ہوا ہے اور جو میرا بہت سارے ڈاؤٹ بہت کلیئر ہو گئے ہیں اور میری بہت بالکل پازیٹو تھنکنگ ہو گئی ہے اور یہ دعا کے معاملے میں بھی میں کافی ڈاؤٹ فل ہوتی تھی کہ دعا کرتے ہیں اور پھر قبول نہیں ہوتی تو آج اس کے بارے میں بھی بالکل میں کلیئر ہو گئی ہوں اور اب میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ بالکل پازیٹو ہی رہوں گی میں اللہ اچھا ایک پوائنٹ میں اور اس میں اور کروں گا کہ قرآن میں ہے کہ جنت والے کہیں گے کہ جنت ہم کو جو چیز ملی ہے وہ متشابہ نعمت ہیں متشابہ وہاں سے سملر دنیا میں جو ملا تھا اسے بلتا جیتا ہے سو میٹر تو اس کا مطلب کیا ہے وہ تو بھائی بتشاب ہے جنت میں انہیں چیز ملے گی بتشاب ہے سملر یعنی دنیا کی چیزوں سے ملتی اس معنی کہ اگر ہم کو دنیا میں پیدائش سیکر بن کر رہنا ہے تو ہمیں یہیں پر جنت کو ڈسکور کرنا پڑے گا یعنی ہر آئٹم ہمیں جنت کا آئٹم بن جائے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری جنت کا آئٹم بن جائے جنت میں بہت ہی پریزنٹ موسم ہوگا جنت میں ہریالی ہوگی جنت میں بہت اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دکھائی گیا آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ تو یہ آپ کو جب دنیا میں اس طرح کا ریئلائزیشن ہوگا ہوگی وہ آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں اگر جی آپ کمپلینٹ پر شکایتوں پر تو آپ نے اپنی جنت کو رسک لیا ہر چیز میں آپ کو جنت کا جھلک گلپس ملے گی گلمس ہر چیز یہاں تک کہ جنت کا نیگیٹو تار بھی ملنا چاہیے پازیٹیو نہیں مطلب کہ یہاں اگر پھلتی ہے کہ ایک گاڑی جاتی ہے وہ پولوشن ہارن بجاتی ہوئی اس میں بھی نیگیٹو تعریف ہے یعنی آپ سوچنے لگے کہ چلو بھائی دنیا میں دن کے لیے سب ہے جنت میں تو وہاں نہ پولوشن ہوگا نہ نیوسنس ہوگا نہ ہارن ہوگا تو that is negative introduction of paradise تو انسان کو بہت زیادہ اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ دنیا کو اسے دریافت کرنا ہے جنت کے متشابے نشب جنت یہ جو آخر جو رسک اس کا رسک دینا پڑے گا تو دیکھیے شکایت کرنا منفی سوچ یہ سب سادہ بات نہیں ہے آپ جنت کو رسک لے رہے ہیں کیونکہ خدا نے پیدا کیا کہ آپ جنت کو ڈسکور کریں آپ ڈسکور کریں ہیل کو اس پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا کہ بندے یہاں پر جنت کو ڈسکور کریں قرآن میں آیت ہے باقاعدہ کہ یہ تھوڑے ہوں وہ جنت اور رفال ہوں وہاں جنت میں لوگوں کو جگہ دیا کہ جنہیں دنیا میں جنت کو دریافت کیا تھا تو آپ دریافت کریں ہیل تو اپنی جنت کے رسک لے جائیں آپ کا اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ نگیٹو چیز بھی آپ کے پاس سے بن جائے کہ چلو بھائی ہر بجا رہے ہیں فرصت پھیلا رہے ہیں لیکن وہاں تو نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ کو اس دنیا میں رکھا گیا اس لیے کہ آپ یہاں جنت کو ڈسکور کریں اب اگر آپ یہاں پہ ہیلتھ ڈسکور کریں ہیلتھ کو تو آپ نے اپنی جنت کا رسک لیا مثلا یہ دنیا بنائی گئی ہے اس لیے کہ آپ یہاں پر جنت کو ڈسکور کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اب اگر آپ الٹا کر رہے ہیں ہیں آپ ہیلتھ کو ڈسکور کر رہے یعنی اللہ کی اسکیم آف تھنگس کو نگیٹ کیا آپ تو آپ آپ بتائیے کہ خدا کی بیسک کیسے ملے گی آپ کو مولانا فوزیا پوچھ رہی ہیں کہ کیا صحابہ جاتے تھے پروفٹ کے پاس کوئی کمپلینٹ کر کے کرنے کے لیے تو وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے لاسٹ سنڈے کو مولانا آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کمپلینٹ نہیں کرنی چاہیے کمپلینٹ از آلسو نیگیٹو لیکن صحابہ جاتے تھے رسول اللہ کے پاس کمپلینٹ لے کر تو how do we explain that اس کی ایک مثال بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں غزب خندق غزب خندق ہوا تھا اس میں بہت پریشانی تھی بہت زیادہ پریشانی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے گھیر رکھا تھا اور کہیں آنا جانا بند ہو گیا تھا کھانے پینے کا ہو گیا سارا معاملہ بگڑ گیا تو کچھ صحابہ رسول کے پاس گئے اور یہ کہا کہ تو بڑی مصیبت ہو رہی ہے ہم کو جواب کیا دیا جواب یہ دیا کہ اللہ لا عائشہ اللہ عائشہ ذاترا فخر انصار بڑے مہاجر اے اللہ عیش تو صرف آخت کا عیش یہ جنت کا نگیٹو تار تو اے اللہ بخش سے انسار کو مہاجر کو یعنی اے مہاجر و انسار تم یہ مزاج بناؤ کہ اچھا ہے تو تم کو جنت کا پازیٹو تعارف ہے برا ہے تب بھی تم کو جنت کا نگیٹو تعارف ہے یہ پرنسپل سے آپ کیا کہ بہت زیادہ یعنی ایک صحابی یہاں تک کا پڑے تھے کہ کانا محمد یادنا انا صاحب کنو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد یہ کہتے تھے کہ ہم کو کسرا اور کثرت خزانے بنے گے یہاں حالت یہ ہے کہ ہم کو بیت الخلا جانے بھی موقع سب گھیرے ہوئے ادھر جانا کہیں نکلنے نہیں دیتے کی حالت تھی وہاں پر اور قرآن میں ہے اس کے بارے میں کہ بڑا قتل قلوب الحانا جب دل جو کئی دیر تک آ گئے تھے اور بہت زبردست زلزلے کے ان کو جھٹکا لگا تب آپ نے یہ کہا تھا اس کو میں اپنے نظر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں تم کو اس طرح نہ ہے کہ تم کو ہر چیز میں جنت کا تعارف ہو جنت کا انٹروڈکشن ہو نیگیٹو دوست پازیٹو دوست تب تم کو جنت ملے گی جہاں صرف پیس ہی پیس ہوا وہ آپ کہہ رہے کہ اسی میں یہ بھی آیا تھا کہ مدد کب آئے گی تو انہوں نے کہا تھا کہ مدد قریب ہے ہاں، قریب پاس ہی ہے ضرور مل کر رہے گی مل کر رہے گی مل کر رہے گی ہاں، مولانا اسی میں وہ بھی ہے کہ وہ بن یاسر اور خاندان والوں کو جو مکہ میں سزا رہے تھے رسول اللہ نے کہا تھا ہاں صحیح اس خبر کو تم کو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے تو اس کو میں اپنی نظر کہتا ہوں کہ کبھی آپ کو جنت کا انٹروشن ہوگا کبھی جنت کا انٹروشن ہوگا دونوں حالتوں میں آپ کو جنتی کو ڈسکور کرنا ہے یہ بہت ہی انوکھی بات ہے مولانا that every situation that we face in this world will effectively give us an introduction of paradise it is up to us to seek that introduction if we are able to seek either a positive or a negative introduction of paradise we will develop our candidate for paradise and if we do not if we seek introduction to health then we will risk our paradise very very important so we will and